عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان شخص کا خون جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں حلال نہیں سوائے تین باتوں میں سے کسی ایک کے یا تو وہ شادی شدہ زانی ہو یا جان کو جان کے بدلے مارا جائے یا وہ اپنا دین چھوڑ کر جماعت مسلمین سے الگ ہو گیا ہو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو دو یہ حدیث صحیح ہے